This conference is being recorded. پوری لگتا اطاعتیں جو فرض ہیں وہ کرتا ہے اس اس کا مطلب جب یہ بات ہو گئی جب تم لوگ یہ بات سن چکے ہو تو اس کے بعد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اب صرف ایک علم کو لے لیا ہے اور وہ علم اس کو لیا ہے حکمت کو کہ شرعی مسائل میں حکمت کیا ہے اس کے بعد تو انہوں نے پھر اس میں تین چیزیں گنوائی ہیں کہ جس علم کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے یہ اصولی بات ہے کہ جب آدمی کوئی کتاب پڑھتا ہے تو سوچتا ہے اس علم سے مجھے کیا فائدہ ایک لڑکا ٹیسٹ دیتا ہے کالج میں یونیورسٹی میں اپنے پیپر رکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے نا یہ پیپر اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس میں سے نمبر زیادہ ملتے ہیں یہ پیپر اس لیے رکھنا ہوں کہ مجھے سبجیکٹ زیادہ اچھی طرح ہے جو بھی پڑھتا ہے تو اس کے مفاد کو سوچتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکمت اور اسرار دین کے دین میں کیا پوشیدہ باتیں ہیں کیا اسرار ہیں کیا حکمتیں ہیں کیسے اسے جانچنا ہے اس کے تین فوائد ذکر کرتے ہیں پہلا فائدہ حضرت نے یہ ذکر کیا کہ فرمایا بہی یسیر الانسان بہی کی ضمیر جو ہے ہی کی جو علم کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس علم سے یسیر الانسان انسان ہو جاتا ہے اعلیٰ بصیرت انسان ایک روشنی میں آتا ہے اس معاملے میں فیما جا ہی شروع جو کچھ شریعت نے انسان کو چیزیں سکھائی ہیں بتائی ہیں اس کے بارے میں پہلے پوری اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر بات کریں گے اس سے پہلا جو فائدہ کہ اس علم کے ذریعے سے انسان کو یہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کہ شریعت نے جو احکامات دیے ہیں اس پر وہ روشنی میں عمل کرتا ہے وہ سکون اور ہو جاتا ہے نسبت بتل کل اخباری یہ جو خبریں آئی ہیں یہ جو احادیث آئی ہیں یہ جو شریعت کے احکامات آئے ہیں ان چیزوں پر ان سے اس کا تعلق اس کی نسبت ایسے ہو جاتی ہے کا نسبت صاحب العروض بدواوین الاشعاری جیسے کہ کوئی شاعر ہو اور اس کا دیوان ہو تو اسے عروض عروج کا علم اس کے ساتھ جیسی نسبت ہوتی ہے ویسی نسبت اس انسان کو شریعت کے ساتھ ہو جاتی ہے اور صاحب المنطق یا جیسے کہ کوئی آدمی ہے اس نے منطق کا علم پڑھا ہے وہ براہین ہی تو حکما کے جو درائل ہیں ان کے ساتھ جو اس کا تعلق ہوتا ہے اور صاحب ناوے یا وہ آدمی جس نے ناو پڑھی ہے یعنی عربی کی گرائمر بے کلام العرب العرب عربائی جیسے اس کا تعلق ہو جاتا ہے عربوں میں جو بہت فصیح لوگ تھے ان کے کلام کے ساتھ اور صاحب اصول الفقہ بے تفاہی علفقاری یا جیسے کسی آدمی کا اس کا تعلق جو اصول فقہ کا ماہر ہوتا ہے اس کا فقہ کی جزویات سے جیسے تعلق پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک اسی طرح کوئی آدمی اگر اس ان چیزوں کو پڑھے گا تو شریعت کے ساتھ اس کا ایسا تعلق پیدا ہو جائے یہ ہے پہلی عبارت کی جی۔ شاہ رحمت اللہ نے اس میں ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی شریعت کی حکمتوں کو جاننے لگے تو اس کا فائدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ان چیزوں کو جانے گا تو وہ جو بھی احادیث ہیں جو بھی شریعت کے احکامات ہیں ان پر پوری تسلی کے ساتھ پورے اطمینان کے ساتھ وہ آدمی عمل کرے گا مثلا زکوٰۃ اور سود دونوں میں فرق آ گیا ایک آدمی کہتا ہے کہ سود نہ لیں سود کیوں نہ دیں معاشی طور پہ انسان مضبوط ہوتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ سود لوگوں کا خون چوستا ہے اور یہ خاص طبقے کو مضبوط کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو زکوٰۃ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دونوں چیزوں کا تقابل کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا کہ یہ جو تم سود کا کاروبار کرتے ہو یربو عند اللہ کے ہاں یہ سود کا مال نہیں پڑتا بے برکتی ہوتی ہے اس کی وجہ سے مسائل تکالیف پریشانیاں یہ چیزیں آتی ہیں کیسے پریشانیاں آتی ہیں دیکھو اللہ کا ایک پورا نظام ہے ایک پوری تصویر ہے اس تصویر میں سے کوئی آدمی صرف کسی کی آنکھیں دکھائے گی جی یہ اتنی خوبصورت ہے تو این ممکن ہے کہ وہ آنکھیں جب چہرے کے ساتھ لگائی جائیں تو بالکل ہی بدسورت ایک ناک دکھائی جائے کہ کیسی بدتی ہے اور کیسی خراب ہے ممکن ہے جب چہرے کے ساتھ لگائی جائے تصویر میں تو زیادہ خوبصورت نظر آئے اسی طرح پورا ایک تصویر کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو شریکت کے نظام انسانوں کے لیے چلتے ہیں ایک پوری تصویر ہے اور ہم کسی وقت صرف اس کا ایک حصہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس ایک حصے کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہے ایسے ہے حالانکہ ایسے نہیں ہوتا وہ چیز اپنی جگہ پر درست ہوتی جتنے بھی اس دنیا میں کام ہوتے ہیں ان سب کا عالم بالا سے بڑا گہرا تعلق شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کمال کی وضاحت کی ہے چند صفحات کے بعد وہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ جو کچھ انسان کرتے ہیں فرشتوں کے ہاں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور فرشتے اس پر اللہ سے کیا حکم لیتے ہیں کمال کی باتیں حضرت مالک ہیں حضرت کی تو اپنی بات ہے ویسے عرض کرتے ہیں کہ آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ انسانوں میں جب حدود نافذ نہیں ہوتی تو انسانوں کے حقوق مارے جاتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دولت کی تقسیم کا جو منصفانہ نظام ہے وہ معاشرے میں قائم نہیں ہونے پاتا ایک آدمی چوری کرتا ہے ایک آدمی ٹیکس نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا اس لیے کہ وہ کہتا ہے جناب میں ٹیکس تو اس وقت دوں جب مجھے پتا چلے کہ میرا ٹیکس لگ رہا ہے معاشرے میں اب جب لگ ہی نہیں رہا اور لوگ اس کو کھا رہے ہیں تو میں اپنا پیسہ کیوں دوں مفتی کہتا ہے بالکل ٹھیک کرتے ہو صحیح کرتے ہو اور اس پیسے کی بجائے سے طور پہ وہ لوگوں کی مدد کر دیتا ہے لیکن ٹیکس نہیں دیتا جب ٹیکس بالکل ٹھیک لگ رہا ہو اور جو لوگ ٹیکس کے نہیں دینے والے ان کا پیسہ انہیں واپس مل جائے اتنا عادلانہ نظام قائم ہو جائے تو وہاں ٹیکس کا روک لینا حرام ایک آدمی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ یہ بات رکھی شورا میں کہ ہماری جو عرب کی منڈیاں ہیں یہ غیر ملکی استعمال کرتے ہیں گھوڑے آتے ہیں بکنے کے لیے مختلف سامان آتے ہیں تو ہمیں اپنی منڈیوں پر ٹیکس لگانا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً ڈھائی فیصد ٹیکس لگایا کہ ہمارے ہاں جو بھی باہر سے تاجر آئے گا اور سامان بیچے گا اسے جتنے بھی سودا ہوا ہے اس کے مطابق ڈھائی فیصد دینا پڑے گا غالباً ڈھائی فیصد ایک آدمی گھوڑے لایا اور جب داخل ہونے لگا تو اس پہ چنگی بھی تھی اس نے اپنا ٹیکس ادا کیا کہ مارکیٹ میں جانے کے لیے جو فیس دینی ہے اس نے وہ بھی ادا کی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ادا کی اور جب میں مارکیٹ میں گیا تو میں نے دیکھا گھوڑے تو میرے نہیں بک سکتے بہت اعلیٰ سامان ہے مختصر قصہ یہ کہ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کام اتنا سامان لایا پیسے مجھ سے بسرا میں وصول کیے گئے اور یہ بات کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی مدینہ منورہ اور عراق کا فاصلہ دیکھ لو تو میں واپس جا رہا ہوں اپنا مال لے کے اور آپ کے یہاں قانون میں ہے کہ وہ پیسے واپس کیے جائیں گے اگر منڈی میں مال نہ بکا تو یہ آپ مہربانی کریں اس نے میرے پیسے واپس یہ اب بھی ہے یورپ میں ٹیکس کی ایک صورت ہم نے خود دیکھیے دیے کہ مال نہ بکے بعض شرائط کے ساتھ وہ کہتے ہیں آپ نے آتے ہوئے جو چنگی دی ہے وہ واپس نہیں لے لیجیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بس اس پہ اتنا کہا کہ اس کا اپنا نام پتا بتا دیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو واپس اور وہ کہتا ہے جب میں بسرا چنگی پر پہنچا تو میرے نام کی وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں اور اس نے بغیر کچھ کہے میرے پیسے میرے حوالے یہ ہیں تمہارے پیسے یہ جو آپ نے دیا چلے کہتے ہیں میں اتنا حیران ہوا کہ ان لوگوں کے ہاں امیر المومنین کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی خبر رہتی ہے کہ کس کے پیسے ہیں اور کس طرح دینے ہیں اور وہ جو بھی نظام تھا رضی اللہ بھیجا ہوگا تو اب یہ ایک نظام ہے جب اس نظام میں خلل پڑتا ہے اور جب لوگ بھوکے سونے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا اثر عالم بالا پر پڑتا ہے یہ ایک مثال تھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہاتھ اگر لوگ کاٹ دیں تو ان پر چالیس دن میں سارے شہر میں کوئی ایک شخص بھی صغیرہ گناہ نہ کرے بہت بڑی بات مطلب شہر آباد ہے کیسے ہو سکتا ہے لیکن فرض کر لو تو فرمایا چالیس دن میں خدا کی اتنی رحمتیں نازل نہیں ہوتی جتنی اللہ کی ایک حد جاری کرتے اس لیے کہ انسانوں کا مال محفوظ ہو جائے گا چور کو سزا ملے گی پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا معاشرے میں تو یہ نظام اللہ کے یہاں سے رحمت کا اس کے ساتھ مربوط ہے کہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں جب مال کی تقسیم صحیح نہیں ہوگی اور معاشرے میں مالی طور پر اتنے زیادہ لوگ اوپر نیچے ہو جائیں گے کہ ایک طرف تو لوگ کروڑوں کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف فاقے میں ہوں تو جو اس نظام کو چلانے والے مجرم ہیں بڑے جن کے ہاتھ میں ملک کی معیشت تھی ان لوگوں کی اس گناہ کی وجہ سے عوام پر اثر پڑے گا اور عوام کو چاہیے تھا کہ اٹھ کھڑے ہوتے لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے لوگوں نے نہیں کیا ان ساری چیزوں کو ملا جلا کر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ نے بتایا پھر تمہیں عذاب آئے گا اچھا عذاب کیا آئے گا دو چیزیں اور بھی سن لو حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جب عوام سے وصول کیا جانے والا پیسہ یہ حکمران مال غنی یہ حکمران اپنا ذاتی مال سمجھنے لگے اور جنگ کی صورت میں جو نفع انہیں مال غنیمت اس مال غنیمت کو یہ آپس میں بانٹ کھائیں تو آپ نے فرمایا جب یہ چیزیں ہونے لگیں گی یہ دو مثالیں بھی ایڈ کر لیجئے نا آپ تو دولت کی تقسیم کا نظام بگڑا اس بگاڑ کا اثر کیا ہوا اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سرخ آندیاں چلیں سرخ آندھی کس کو کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہوا سرخ چلے گی یہ ذرا مشکل ہی ہے صرف آندھی عرب کہتے تھے ایسی ہوا کو جو اپنے ساتھ بیماری لے آئے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بیماریاں تم لوگوں میں پھیل جائیں گی جو متعدی امراض ہوتے ہیں اور یہ ہے وہ چیز جس کو آج کل ہم کہتے ہیں الرجی اربوں میں بیماری ہوتی تھی ہوا چلتی تھی ساحل پر سمندر پر چدہ میں تو اس ہوا کے ذریعے سے نزلہ آ گیا زکام آ گیا یا جو بھی چیزیں آ گئی جو بھی بیماریاں آ گئی وہ کہتے تھے کہ سرخ آندھی چل رہی ہے یعنی ہر آدمی اس میں مبتلا ہے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو وہ چلتی ہے آندھی گویا اور سب لوگوں کی آنکھیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ متعدی مرض ہو گیا نا یہ متعدی مرض جو ہیں یہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے یہ اس متعدی امراض کی ایک کیفیت دیکھ لیں اسلام آباد میں جتنے شہتوت کے درخت سے کاٹ رہے ہیں نا کہ کے ذریعے یہ چیز ہو گئی یہ چیز ہو گئی ارے بھائی پہلے بھی دنیا بستی تھی دودھ پہلے بھی ہوا کرتے تھے ہمارے پہلے بھی چلتی تھی پہلے کیوں نہیں اتنا کچھ ہوتا اس کے جو بھی اسباب ہوں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ دولت کی تقسیم کا نظام نامنصفانہ ہوا اللہ کے ہاتھ سے حکم بدل گیا یہ چیزیں ہوتی ہیں تو نظام آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں پوری تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہ جب کسی آدمی کو سمجھ آ جائے کہ میں اگر معاشی طور پہ اپنے ملک میں صحیح نظام نہیں رکھوں گا تو اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑے گا کہ اسپتالوں میں لوگوں کی آمد زیادہ ہو جائے گی لوگ بیمار زیادہ ہو جائیں گے پھر مجھے وہاں ٹیکس پیسہ خرچ کرنا پڑے گا لوگ پھر مریں گے لوگوں میں بے چینی پیدا ہوگی تو کیوں نہ میں معاشی نظام کو ٹھیک رکھوں تاکہ اللہ اس چیز سے محفوظ رکھے جو اس کے نتیجے میں ہونے والا ہے تو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ انسان مجموعی راحت اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتے یہ ہے وہ چیز جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہی یسیر الانسان والا ابھی شرع شریعت جو کچھ سکھاتی ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اس انسان کو پورا یقین حاصل ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں اب دیکھو اس نظام میں سب سے بڑی خرابی سود کی آ گئی اللہ نے کہا فلاح یار اللہ تمہارا سود کا نظام جتنا بھی چلے اللہ اس کو نہیں چاہتا اللہ کیا نہیں چلتا تو سود کا نظام تو ٹھیک کر لو گے معاش کو ٹھیک کر لو گے دوسری طرف وہ طبقہ جو پس گیا ہے اس کے اس کے خون کو چوسنے والے لوگ اور حکمران ان پر خدا کی طرف سے جب گرفت آئے گی اور عوام پر اس کے خلاف اٹھے نہیں تو پھر کیا کرو گے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئی نئی بیماریاں آئیں گی ایسی بیماریاں تمہیں لگ جائیں گی تمہارے آبا و جداد نے سنی بھی نہیں ہوں گی پتہ ہی نہیں ہوگا انہیں اور تمہیں لگے گی یہ سب اثر پڑا سود کا اور دوسری چیز اسی آیت میں سورہ روم میں اللہ نے کہہ دی اللہ نے فرمایا اور یہ جو تم زکات دیتے ہو وہ اللہ کے لیے شرط لگا دی کہ زکات اللہ کے لیے دیتے ہو تو وہ زکات جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی اللہ کے ہاں وہ بڑھ جاتی ہے اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو آدمی صدقہ کرتا ہے وہ صدقہ لینے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے پہلے اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے کیونکہ اس کی نیت سچی ہوتی ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنے ہاتھ میں ایسے پالتا ہے جیسے تم اپنے گھر میں گائے کے بچے کو پالتے ہو بچھیرے کو اور جب تم قیامت میں اللہ سے ملو گے تو دوسری روایت میں آیا پھر اللہ تمہیں دے گا پہاڑ اجر کے اور کہے گا یہ ہے تمہاری نیکی اور یہ تو بندہ حیرت سے کہے گا کہ میرے رب اتنا مال تو میرے پاس زندگی میں آئے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو تو نے مال ایک پائی خرچ کی تھی ایک پیسہ اسے ہم نے لیا پھر ہم اس پہ تجارت کرتے رہے اور اب تک اتنا نفع تیرا بن گیا یہ سب کچھ یہ ہے جو سورہ روم میں فرمایا کہ ہم زکات کو بڑھا دیتے ہیں اور سود کو کم کر دیتے ہیں اس لیے کہ حلال کا مال جو ہے نا اب اس کا اثر کیا پڑے گا سود کا ہم نے بتا دیا یہ ایک مثال دے رہے ہیں تاکہ آگے کی عبارت آسان ہو جائے اب جس آدمی کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں وہ تو سود سے بچے گا وہ کہے گا بھی اس کی وجہ سے تو ملک میں تباہی آ جائے گی اور وہ کہے گا زکات کے نظام کو رائج کرو اللہ اسے بڑھا دیتا ہے صدقی کے نظام کو خدا نے کہا بڑھا دیتا ہے تو مجھے انتظامی اعتبار سے یہ چیزیں کرنی اب وہ نتیجہ سن حنال کا پیسہ لوگوں کے پاس آئے گا جب لوگ حلال کے پیسے کو خرچ کریں گے تو اس کا اثر معاشرے پہ کیا پڑے گا وہ ہے جو دوسری جگہ آ گیا صحیح بخاری میں آیا ہے اللہ اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی نے بڑی طویل حدیث ہے بس اس کا خلاصہ صرف آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک آدمی صدقہ کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا سرمایہ دار اور اس نے صدقہ کیا بڑی تعداد بڑی مقدار میں مال صرف کیا تو لوگوں نے صبح کہا کہ دیکھو رات کوئی آدمی آیا تھا اور وہ صدقہ کر گیا پیسے دے دے گیا گیا اور وہ وہ صدقہ جو تھا پیسے ایک عورت کو تو اس نے بھی سن لیا کہ شہر میں گاؤں میں یہ بات چل پڑی ہے تو اس نے کہا اللہ وہ جو اس خاتون کو دیا ہے وہ بھی تیرے ہی دیا وہ پھر صدقہ کرنے نکلا اور اس مرتبہ اس نے ایک چور کو صدقہ دے دیا اور تیسری مرتبہ نکلا تو ایک ایسے آدمی کو پیسے دے دیے جو آدمی پہلے سے ہی مالدار تھا تو اگلے دن لوگوں نے جب باتیں باتیں یہ شروع ہوئی جب لوگوں میں یہ ساری چیزیں ہوئی تو اس نے کہا اللہ یہ تینوں صدقے میں نے تیرے لیے ہی دیے اب یہ تو صدقے سے پاری ہو گئے اسے کیا بتا کہ اس کے صدقے نے کیا اثر کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو پھر اس صدقے کی وجہ سے جو پیسے اس نے دیے اس عورت کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے یہ اثر مرتب ہو گئے یہ کسی کو نہیں پتا تھا یہ شریعت بتاتی ہے کہ اثرات کیسے آگے مرتب ہوا کرتے ہیں اور فرمایا جو چور تھا اس کو توبہ کی توفیق ہو گئی اس نے پھر چوری چھوڑ دی اور تیسرا جو غنی تھا فرمایا اس کے مال میں اللہ نے اور برکت دی تو یہ چیزیں ایسی چلتی ہیں تو جتنے بھی افعال اور اعمال انسان کرتا ہے جب اسے پتا ہو کہ ان اعمال کا اثر کیا مرتب ہونا ہے تو پھر اپنا عمل خوشی سے کرتا ہے اسے حکمت پتا ہوتی کہ اس کی حکمت یہ ہے یہ میں پیسہ دوں گا اس کی اس کا اثر یہ پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ مال کو بڑھا دے گا میں کسی کو معاف کر دوں باوجود اس کے کہ میں انتقام لے سکتا ہوں معاف کر دیتا ہوں اور اپنی توہین گوارا کر لیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ ایسے آدمی کی عزت کو بڑھا دے تو جب اسے شریعت پہ یقین ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑو ان باتوں کو اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے عوض میں عزت بڑھا ہی دینی ہے دنیا میں نے صحیح آخرت میں عزت دے دینی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہے اور سچی بات ہے تو یہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ جب کوئی آدمی حکمتیں جان لیتا ہے تو پھر وہ شریعت پر عمل اس کے لیے ایسے ہو جاتا ہے روشنی بالکل واضح طور پر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ سکون و نسبت ہو بکرکل اخبار تو یہ جو چیزیں حدیث میں آئی ہیں اخبار سے مراد یہاں تو حضرت کی غالباً احادیث ہیں مطلب مراد شریعت ہے کہ شریعت میں جتنی چیزیں آئی ہیں ان پر عمل کرنا اس کے لیے ایسے ہی آسان ہو جاتا ہے جیسے کسی شاعر کے لیے شعر کا وزن آسان ہوتا ہے شاعر ہوتا ہے شعر پڑھتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ وزن میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا وزن بناتے بھی ہیں نا یہ ابن خلیل تھے غالباً انہوں نے وزن پہلے ایجاد کیے تھے وسرا میں آئے تو آپ میں سے اگر کسی نے دیکھا ہے دیگیں جو بنتی ہیں تو دیگوں میں یہ پشاور میں اب تک بنتی ہیں نا تو وہ دیگ پہ مارتے ہیں تھوڑی کو تو اس کی وجہ سے اس پہ داغ پڑ جاتے ہیں دیگ پہ نشانات دیگ پہ لگ جاتے ہیں نا تو وہ گزر رہا تھا تو اس کی طبیعت کو تباً مناسبت تھی وزن سے تو تن تن تن تن تن کی آواز جب اس نے سنی تو اس نے پورا علم اس پہ ایجاد کر لیا اس نے کہا یہ تو شاعری ایسی چیز ہے جس میں وزن ہونا چاہیے اسی لیے شعراء جو حقیقت میں شعراء ہوتے ہیں وہ ان کی طبیعت کو مناسبت ہوتی ہے وزن سے یہ بات وزن پہ پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی شعر پہلا مصرا دوسرا مصرا اس کے اصول اور قواعد کیا ہیں تو جو طبیعت کو مناسبت ہوتی ہے وزن سے اشعار کے وزن برابر ہیں شیر کا ایک مصر دوسرے مصرے کے برابر ہے تو اسے یقین حاصل ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے اس کی ایک آسان مثال سمجھیے ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی کام کرنے میں اللہ نے شرح صدر دیا ہوتا ہے اس کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس کو دلائل سے ہزار سمجھاؤ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ کے دلائل اپنی جگہ پہ مگر مجھے پتا ہے یہ ہونا ہے مارکیٹ میں بیٹھتا ہے بزنس کرتا ہے دیکھتا ہے کہ کیا رنگ ہے مارکیٹ کا فلاں چیز کس طرح بک رہی ہے فلاں چیز کس طرح بک رہی ہے اس کے جا کے سامنے سارے آپ رکھنے کے اس سال یہ ہوا تھا پچھلے سال اس میں گندم میں یہ نقصان ہوا تھا گنے میں یہ ہوا تھا فلاں میں یہ ہوا تھا لیکن اس کو جو اپنے اندر سے ایک روشنی حاصل ہے نا بزنس کی وہ اس پہ سوچتا ہے فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا حتیٰ اس کی نظر اسی آدمی پر جاتی ہے جس آدمی کے متعلق اسے خیال ہوتا ہے کہ اس کا دماغ بھی اس میں چلتا ہے کہتا ہے اس سے مشورہ کرتا ہوں کہ یہ سودا یہ چیز مارکیٹ میں ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ایک آدمی کو علم پہ شرائط کتابیں پڑھ لے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کتاب میں تو بات یہ لکھتی ہے لیکن پلان سے پوچھنا چاہیے اسے اس علم کے ساتھ مناسبت ہے اس سے زبانوں کا علم آتا ہے کسی چیز کا علم آتا ہے میتھمیٹکس کا علم کوئی بھی چیز میڈیسن میں کسی بھی چیز میں یہ جو شرح صدر ہے اس کے لیے چاہے آپ کو باہر سے دلائل نہ ملے مگر اندر سے طبیعت میں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہی شاہ صاحب کی بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صاحب دیوان ہوتا ہے شاعر جیسے اس کو تعلق ہوتا ہے شاعری کے وزن سے بالکل ایسے ہی جب کوئی حکمت جان لے شریعت کی تو اسے شریعت پر عمل کرنا ایسے ہی آسان ہو جاتا ہے دوسری مثال شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے دی کہ جیسے منطق والا آدمی جو ہوتا ہے وہ دلائل جانتا ہے منطقی نتیجے کو جانتا ہے منطق پورا علم ہے اگرچہ وہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ شیخ نے وہ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ایسا علم ہے کہ جس جو ذہین ہے اسے اس کی ضرورت نہیں اور جو کند ذہن ہے اسے سمجھ نہیں سکتا تو شیخ نے اگرچہ جملہ تو یہی لکھا کہ جو ذہین ہے اسے ضرورت نہیں ہے جو کن ذہن ہے وہ سمجھ نہیں سکتا اس علم کو بات مناسب ہے مگر منطق اور فلسفہ نہ پڑھا ہوا اور اس کی اصطلاحات سے واقفیت نہ ہو تو کئی صدیوں تک کا علم حتیٰ کہ اس کا اثر اصول فقہ پر جا کر پڑا یہ سارے علوم آدمی کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے سمجھ میں تیسری مثال دی انہوں نے کہا گرائمر میں دیکھو جیسے کوئی آدمی صاحب نحف ہو عربی کی گرامر سے آتی ہو تو اس کے لیے عربوں کے کلام کو سمجھنا یہ دشوار نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ جانتے ہیں عربوں کا کلام کیا ہے جیسے کسی انسان کو انگلش آتی ہو اچھا پڑھا لکھا ہے تو اس کے لیے شیکسپیئر کے نام میں کوئی چیز نہیں وہ جانتا ہے کہ اس نے کس سینس میں یہ جملہ کہا ہے کس طرح یہ جملہ کہا اس کے مقابلے میں ایک بچہ ڈکشنری لے کے بیٹھ جائے کہ لفظ اچھا، کے یہ ترجمہ ہے اس سب کے یہ ترجمہ ہے تو بچہ ضروری نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھ سکے بلکہ وہ جو سینس اس جملے کی ہے بس وہ جانتا ہے جسے علم کے ساتھ ہونا چوتھی مثال کیا صاحب رحمۃ اللہ نے دی انہوں نے کہا کہ جیسے اصول فقہ کو کوئی جانتا ہو اور وہ فکا کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو اس اصول کے ذریعے حل کر سکے مثلا خیر تو گئی اصل بات اتنی کہ جب شاہ کہتے ہیں جس علم کے مطابق میں کتاب لکھ رہا ہوں حکمت بیان کرنے میں اگر کسی آدمی کو یہ علم آ جائے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ شریعت پہ عمل کرنے میں قلبی سکون حاصل ہو جائے گا اس کی چار مثال ہے چوتھی آخری مثال مثلا ایک آدمی کو اصول کی بات ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی انسانوں کے لیے تنگی آ جائے تکلیف آ جائے اللہ تعالیٰ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے یہ ایک اصول کی بات ہے اب جس کو یہ اصول پتا ہے نا تو وہ مفتی ہے تو وہ پھر آگے اس پہ جزیات نکالے گا خود ہی وہ کہے گا اچھا یا انسانوں کے لیے مشکل آ گئی ہے لہذا یہ بات درست ہو گئی ہے وہ اصول کی بات جانتا ہے اب وہ فتوا لکھ دے گا کہ درست ہے دوسرا کہتا ہے جی یہ کیوں فتوا کہتا ہے چھوڑو اس بات کو اس اصول فقہ پہ جن لوگوں نے کام کیا الشباب النظائر ہے ابن نجیم اللہ کی کمال کی کتابیں جو ایک اصول بیان کر دیتے ہیں کہ اصول کی بات یہ ہے آپ کے سامنے ایک اصول رکھا کہ جب انسانوں کے لیے تنگی آ جائے اللہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اللہ کہتا ہے انسانوں کو ترجیح دو اور انسانوں کا زیادہ خیال رکھو مثلا زکوٰۃ ہے آپ اس سارے نظام کو دیکھیں تو خزانہ جو ہے اس پہ بیس فیصد ہے آدمی کھدائی کر رہا تھا اور زمین سے سونا نکل آیا چاندی نکل آئی زیورات نکل آئے تو شریعت کہتی ہے اس پہ بیس فیصد دو اس لیے کہ انسان نے اگر یہ محنت کی ہے لیکن اس کی محنت اتنی زیادہ نہیں ہوئی اسی فیصد میلے بیس فیصد اللہ کا اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں یہ زمینیں جن پہ اشر لگتا ہے دسواں حصہ انسان نے محنت کی زیادہ ہو گئی نا خزانے کے لیے تو تھوڑی بہت کھدائی کرنی پڑی تو مقدر کا مل گیا یہاں اس نے فصل کاشت کی ہے کیا کیا نظام بنائے ہیں چیزیں کی ہیں اور پھر انتظار کیا ہے کہ کب بارشیں برسیں کیا چیز ہو کنویں سے پانی ہے جن جن زمینوں پہ اشر لگتا ہے کہ اللہ نے کہا میرا دس فیصد کم کر دو دس فیصد مجھے دے دو نبے دور انسان کی مشقت اور بڑھ گئی اور انسان کی تکلیف بڑھ گئی بعض صورتوں میں شریعت نے خمس کر دیا پانچواں حصہ مال غنیمت تھی انسان نے اپنی جان لڑا دی تب جا کر غنیمت کا مال حاصل ہوا اللہ نے کہا پچانوے فیصد تم رکھو پانچ فیصد مجھے دے اس سے بھی نیچے چلے جائیں زکات کی باری آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا انسان نے بڑی محنت کی ہے سال بھر سرمایہ جوڑا ہے کس طرح کاٹ کے پر میں ڈھائی فیصد مجھے دے دو اور اس میں ساڑھے ستانوے فیصد جو ہے وہ تم رکھ لو اللہ نے اپنے حق کو چھوڑ دیا انسانوں کے حق کو ترجیح متعدد مثالیں شریعت میں ملیں گی جہاں تنگی آتی ہے وہ اپنے ساتھ ہمیشہ رخصتوں کو لے آتی ہے جہاں بھی انسان کے لیے تکلیف آ جاتی ہے وہ اپنے ساتھ رخصتوں کو لے آتی ہے بیمار ہو گیا وزو نہیں کر سکتا شریعت نے کہا کچھ نہیں تھی اصول کو آدمی سمجھتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی آسانی کو دیکھتا ہے تو کہا نے لکھا ہے کہ بڑا مجمع ہے عید کا جمعے کا امام سے ایسی غلطی نماز میں ہو گئی جس سے سجدۂ صاحب کرنا تھا کہتے ہیں نہ کرے اس لیے کہ ہزاروں کا مجمع ہے کرے گا اب کوئی پیچھے سے آ رہے ہیں پانچ سات آدمی انہیں نہیں پتا یہ سلام پھیرا ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اب تو خیر لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے آسان ہو گیا نا پہلے آپ سوچیں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں ہوتا تھا وہ تو پھر درمیان میں اب بھی بجلی چلی جائے تو لوگ تکبیرات کہتے ہیں تو فکار نے کہا کہ بس ٹھیک ہے ہو گیا کیوں اس لیے کہ مجمے کو تکلیف ہوگی لوگوں کو تو جہاں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں اللہ اپنا حق ثابت کر دیتے جا رہے تھے سفر میں شدید گرمی تھی صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے عمر تو اس میں انہوں نے بہت مثالیں ایسی لکھی تو پانی تھا اور پانی کا ایک ذخیرہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے باقی لوگ بھی دیکھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہاں ٹھہرتے ہیں اور کھانا کھائیں گے دوہر پڑھیں گے چلیں ایک بوڑھا آیا اور اس نے کہا سنو میری بات سنو حضرت عمر رضی اللہ کا خبردار جو تم بولے تمہیں پتا نہیں ہے چپ رہو اور ڈانٹا اسے شدت اس اس کے بات بات نے کوئی نہیں سنی چپ ہو گیا اور جب کھانا کھا لیا نماز پڑھ لی تو رضی اللہ کا کہو کیا بات ہے اس نے کہا یہ جس پانی سے آپ نے وضو کیا ہے نا یا درندے آ کے پانی پیتے ہیں تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ درندے جو پانی پی لیتے ہیں شیر چیتے وغیرہ وغیرہ وہ پانی مکرو ہو جاتا ہے تہارت کے لیے المرضی اللہ کا کیا کریں تو نماز پڑھ لی حکمت اس میں یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ نے خود فرمایا انہوں نے کہا یہ بول دیتا اور ہم نماز نہ پڑھ سکتے اور پانی آگے ملتا بھی نہیں تو پھر کیا کرتے تو سمجھ گئے خود کہ اب یہ کیا کہنے والا ہے یہ ان کی فراست تھی نا ان کا چپ رہا ہے تو وہ بیچارہ دینی کی بات بیان کرتے اس کی نیت بھی ٹھیک تھی لیکن جو حکمت تھی رضی اللہ کی سمجھ میں بات آئی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی تاکہ اتنے سینکڑوں لوگوں کو جو تکلیف میں ڈالنا ہے اور ان کی نمازوں کے متعلق جو فتوا دینا ہے تو اس سے پہلے سے چھپ کرا دیا اور اس کے بعد تو یہ چیزیں بڑی حکمت کے ساتھ ہوتی ہیں اصول کی بات ہوئی کہ جہاں لوگوں کے لیے تنگی ہو گئی تکلیف ہو گئی شریعت نے اجازت دے دی رخصت دے دی یہی وہ اصل ہے جس پہ مفتی حضرات کبھی کبھی اپنے مسلک سے ہٹ کے فتوا دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہنسی فقہ میں تو اس کی گنجائش نہیں البتہ مالکیوں کے یہاں فلاں کے یہاں ہے تم اس پہ عمل کر اور یہی حکمت ہونی بھی چاہیے دوسری شاہ صاحب رحمت اللہ نے بات بیان کہ کیوں آخر حکمتوں کا پتہ چلنا چاہیے پہلی بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ وہ کہتے ہیں جب تمہیں پتہ چل جائے گا حکمتوں کا تو تمہارے دل میں اطمینان پیدا ہوگا کہ اس شریعت پہ عمل کرنا واقعی اس نے تو دین دنیا کی بنائی دوسری بات وہ کہی یا بنو اور اس علم کے ذریعے تمہیں اطمینان حاصل ہوتا ہے من یقون کا ہاتھ بلائی دن اور انسان محفوظ ہو جاتا ہے اس بات سے کہ وہ بن جائے حاصب لیلن رات کو لکڑیاں جمع کرنے والا او کا واحد از دن یا وہ ایسا ہو جائے جو سیلاب کے پانی میں غوطہ لگاتا ہے او عشوا اور آدمی اس سے محفوظ رہتا ہے کہ وہ خبت عشوا تا ٹوئیاں مارے او یا یا وہ سوار ہو جائے متن ہمیا ایک انتی اونٹنی پر کما سلی رجلن اور اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک آدمی ہے سمیع طبیبہ اس نے حکیم سے یہ سنا یا مرو بے عقل طفا جو حکیم تھا وہ مریض کو یہ کہہ رہا تھا بے عقل طفا کے سیب کھایا کرو اس نے سیب کھانے کا مشورہ دیا فقاقل انزلت علیہ اور کسی سننے والے نے جو تھا اس کو سیب کے برابر سمجھنا شروع کیا کیوں اشفا کیونکہ دونوں کی شکلیں ایک طرح کی ہوتی یہ تو ہے لفظی ترجمہ شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں جب تمہیں پتا چلے گا حکمتوں کا تو تم ایسے آدمی نہیں بنو گے جو آدمی رات کو لکڑیاں جمع کرتا ہے پچھلے زمانوں میں ابھی تک بھی یہ گیس تیل تو اب کی بات ہے لکڑی جمع کرتے تھے اب بھی لوگ کرتے ہیں تو رات کو لکڑیاں جمع کرتے کرتے مسل مشہور ہے محاورہ کہ ایک آدمی تھا اور وہ لکڑیاں جمع کرتے کرتے اس نے ایک سانپ کو بھی اٹھا لیا اور سانپ سردی کی وجہ سے ہوا تھا جمع ہوا تھا اور جب اس نے لکڑیوں کا بنڈل باندھا تو تھوڑی دیر میں حرارت پیدا ہو گئی اور سانپ جو تھا اسے ہوش آ گئی اس نے اسے ڈس دیا تو اس سے یہ مسل مشہور ہوئی کہ اپنا آدمی رات کو لکڑیاں چنتا ہے یعنی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سانپ جو ہے اسے بھی چننا ہے یا نہیں چننا تو جب تمہیں پتا چلے گا شریکت کی حکمتوں کا تو تم ایسے نابینا نہیں بنو گے ایسے بے وقوف نہیں بنو دوسری مثال دی انہوں نے کہا یہ جیسے کوئی آدمی سیلاب میں غوطہ لگاتا ہے غوطہ تو اس لیے لگایا جاتا ہے کہ زمین سمندر سے جواہرات کو نکالے ہوتا تو اس لیے لگاتے ہیں کہ ہیروں کو نکالیں بڑے بڑے قیمتی پتھر ہیں سمندر کی طرح میں وہ نکالنے ہوتے ہیں اب پانی دیکھ کے تو ہوتا نہیں لگایا جا سکتا تو پانی زیادہ مقدار میں دیکھا سمندر کی طرح چھایا ہوا تھا پانی اور حقیقت میں سیلاب تھا تو سیلاب میں کہاں سے ہیرے آئے اور موتی آئے تو اس نے اس میں چلان لگا دی نتیجہ یہ جو اپنے لیے موت کا سامان پیدا کر سکتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح جو لوگ شریعت میں یہ علم حاصل کرتے ہیں حکمت کا کہ آخر اس بات پر عمل کیوں کرنا ہے وہ پھر ایسے نہیں ہو جاتے کہ سیلاب کو دیکھ کے غوطہ لگا دیں سمندر میں جاتے ہیں اور ہیرے نکال کے لاتے ہیں یا پھر شاہ صاحب رحمت اللہ نے تیسری مثال دی انہوں نے کہا بے تخب کا اشوا اشوا کہتے ہیں اس کا آسان ترجمہ کریں شکور شکور کہتے ہیں جسے رات کو نظر نہ آئے دن میں نظر آتا ہے رات کو نظر نہیں آتا رتونا ایک مرض ہے کہ رات کو اس میں نظر نہیں آتا اور دن کو نظر آتا ہے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی اونٹی پر سوار ہو جائے جسے رات کو نظر ہی نہ آئے یا پھر یہ پورا ایک محاورہ ہے اور یہ مت نام یا وہ اندھی اونٹی پر سواری کر لے تو یہ اندھی اونٹنی پر سواری کرنا جو ہے یہ تو اسے منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا اونٹنی کو کیا پتا یہ اربوں کے محاورے اربوں میں یہ جو فراست کا علم تھا نا یہ اس سے محاورے بنتے تھے تو وہ بڑا مشہور قصہ ہے لمبا چھوڑو اس کو اس میں سے ایک جز کیا آتا ہے کہ اس بھائی نے کہا کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ چشم ہے کہانی ہے ایک اس کی آنکھ ہے اور ایک نہیں لوگ بڑے حیران ہوئے اس نے کہا جو جس اونٹی نے یہاں چرا ہے اس کی ایک ایک آنکھ تھی تھی اور نہیں تو جب وہ قبیلے میں پہنچے تو قبیلے والوں سے کہا کہ کھانا دو یہ چیز اس مقصد کے لیے آئے ہیں انہوں نے کہا کھانا بھی کھاؤ اگر تمہارے یہاں کوئی ایسی اونٹی ان کا ہاں ہے انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا ہے اس نے کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا تمہاری چرا کہاں آدھی ہوئی تھی جگہ اور آدھی کی سبزہ باقی تھا تو میں سمجھ گیا کہ اونٹنی کو ایک ہی آنکھ سے نظر آیا دوسری آنکھ کی نہیں تو اس طرح ان کے محاورے بنتے کہ اندھی اونٹنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی کہتے ہیں ایسے ہی فضول بات ہے کہ ناجی رضی اللہ عنہ کی میت کو اونٹنی پر بٹھا کے اور لوگوں نے صحرا میں چھوڑ دیا اس ڈر سے جلد علی رضی اللہ کی قبر جو ہے اگر بنائی گئی تو خارجی ان کے دشمن کی قبر سے میت بنا نکال رہے سب جھوٹ ہے حضرت علی رضی اللہ المومنین تھے ہزاروں کے حساب سے ان کی فوج تھی کوفہ میں انتقال ہوا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ زندہ تھے خلافت پہ بحث ہوئی ان کی اور اتنی بڑی شخصیت کو صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں اونٹنی پہ میت کو باندھ کے چھوڑ دیا انہوں نے کہ جد مرضی مٹی چلی جائے یہ باتیں صحیح نہیں ہیں حضرت علی رضی اللہ کی جو قبر ہے نا گوفا میں یقینی طور پہ حضرت علی رضی اللہ ہی کی قبر ہے اس کے خلاف جو دلائل ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ان پہ اعتبار کیا جا سکے حضرت نے عثمانی صاحب نے اپنا سفرنامہ لکھا ہے اس میں حضرت نے بھی بعض ایسی روایات پر کچھ سی توجہ کر دی ہے لیکن بات وہ بھی درست نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر یقینی طور پہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہی ان کی قبر ہے اور یہ بات نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی میت کی اور پھر اس سے بھی زیادہ لطیفہ یہ ہے کہ وہ اونٹی چلتی چلتی سندھ میں آ گئی اور یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر سندھ میں بھی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر اور ایک قبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہاں بھی ہے افغانستان میں بھی تو بہت حضرت سعد رضی اللہ کے قبر چین میں ہے اور حضرت رضی اللہ کے متعلق یقینی طور پر یہ پتا ہے سب لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت رضی اللہ کا انتقال مدینہ منورہ کے قریب ہوا پھر جنازہ لایا گیا پھر لوگوں نے پڑھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس جنازے میں چند جملے فرمائے تھے سب جانتے ہیں کہ اس کے باوجود قبر وہاں بھی ہے چین میں وہ تو جانی باتیں خیر تو اس لیے ایسی اونٹنی پر بندہ سوار ہو جائے جسے رات کو نظر نہ آتا ہو اور ایسی اونٹنی پہ بیٹھ جائے جو نابینا ہو تو ایسا آدمی منزل پہ تو نہیں پہنچتا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس ان چیزوں سے تمہیں امن حاصل ہو جائے گا میں ہی اس سے تمہیں امن حاصل ہو جائے گا اور تم کو کوئی ایسی بات نہیں کرو گے دیکھو پھر اس کی مثال تھی کہ ایک آدمی کو حکیم نے یہ کہا مریض کو کہ تم سیب کھاؤ تو سیب کی اور ہنزلہ ہنزلہ کہتے ہیں درائن کو اندرائن بڑا تلخ ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے ان دونوں کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں یہ عرب جو تھے یہ اپنے بیٹوں کے نام ایسے ہی رکھتے تھے بڑے سخت اور اپنے غلاموں کے نام بہت اچھے رکھتے تھے انزلہ نام رکھتے تھے یعنی ایسا کڑوا کہ کوئی منہ ڈالے تو اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے یا اور کوئی محاورہ استعمال کر لے محاورہ نامناسب ہے کہ ایسا کڑوا کہ اگر وہ اس پہ منہ ڈالے تو اسے اسے شدید تکلیف پہنچے اسی طرح حارف ظارف مارنے والا جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے پوچھا تھا کہ حسن رضی اللہ عنہ کا نام جب بیٹا ہوا تو علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نام ہے اس کا تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کا نام ہے حرب جنگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے منع سما دیا نہیں حسن پھر حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت پہ آپ نے پوچھا تو انہوں نے پھر کہا کہ اس کا نام ہر رکھتے تھے آپ نے کہا نہیں یہ تو حسین کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پہ ان چیزوں کو پسند کرتے تھے جو صلاح کی طرف لے جائیں اور علی رضی اللہ عنہ کے عمر مبارک کا حصہ وہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت بھی وہ تیس بتیس سال کے تھے تو وہ عمر کا حصہ ایسا تھا جس میں وہ چاہتے تھے یہ چیزیں جوہر اور شجاعت کا اظہار ہو تو خیر تو عرب اپنے بیٹوں کا نام ایسے ہی رکھتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ یہ تم اپنے نوکروں کے نام بڑے اچھے اچھے رکھتے ہو غلاموں کے اور بیٹوں کے نام بڑے سخت رکھتے ہو کیوں تو انہوں نے کہا نوکروں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں اور بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں اس کی تشریح کرو اس نے کہا نوکروں کے نام بڑے اچھے اچھے رکھتے ہیں جب بلاتے ہیں اسے تو دن رات ہزار بار بلانا ہو تو ہم کہتے ہیں یا کھلا ہے کامیاب آدمی ہم کبھی بلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ کہ, یا جمیل اے خوبصورت اور بیٹوں کو جانا ہوتا ہے میدان جنگ میں تو جب وہ پوچھتے ہیں کہ کون آیا مقابلے میں کیا نام ہے تمہارے بیٹے کا نام ہی روپ ڈال دیتا ہے بڑا تلخ ہے شیر ہے لڑنے والا ہے تو انہوں نے کہا اس لیے بیٹوں کے نام تلخ رکھے جاتے ہیں اور غلاموں کے نام اچھے رکھتے ہیں تو یہ حنزلہ اسی طرح ہے اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناموں کو بدلتے رہے بہت زیادہ مستقل اگر اس پہ کوئی کتاب لکھے تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام بدلتے رہے وادیوں کے نام بدلتے رہے شہروں کے نام بدلتے رہے قصبوں کے نام بدلتے رہے گاؤں کے نام بدلتے رہے کے بچوں کے بچیوں کے ہر ایک کا نام جس نے ذرا بھی کوئی چیز دیکھی سے بدل دیا لیکن جو نام آپ نے نہیں بدلے اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ورنہ بدل دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون آئی اور ان کا نام تھا آسیہ گناہ گار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدل نہیں یہ نام ایک وادی سے گزرے اور اس وادی کا نام تھا جہاں پر جنگ ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک نہیں ہے اس وادی کا نام اور ایسا نام رکھ دیا جہاں سلامتی برستی رہے اس طرح کی چیزیں تھیں تو حنزلہ اندرائن بڑا کڑوا پھل نام بھی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے بات کا تو اس نے کیا کیا مشورہ دیا حکیم نے مریض کو کہ تم سیب کھایا کرو تو سیب سے اندرائن ہنزلہ کی شکل ملتی جلتی ہے اس نے وہ کھانا شروع کر دیا کہ شاید اس میں نفع ہوگا تو یہ کیوں ہوا اس لیے کہ اس نے حماقت کی شاخا فرماتے ہیں تل اشباق کیونکہ دونوں کی شکلیں ملتی جلتی تھی اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ شریعت کی حکمتوں کو سمجھ کے عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے رات کو لکڑیاں چننے والا اور جیسے سیب کی جگہ اندرائن کھانے والا وہ ایسے نہیں ہوتے بلکہ وہ سیب کو سیب کے مقام پہ رکھتے ہیں اور اندرائن کڑوی چیز کو اس کے مقام پہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز درست ہے اور اس کی بڑی واضح مثال وہ ہے جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عہد کے آخر پہ کہی عہد کی جب ساری بات ختم ہو گئی تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ کہا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اونچا بولے اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ عہد کا بدلہ بدر کا بدلہ برابر ہو گیا ستر تم نے مارے تھے ستر آج ہم نے لے لی تو بدلہ برابر ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں سے کہو کہ قتلا فل جنت ہمارے جو شہید ہیں انہیں جنت ملی اور تمہارے جو مر گئے تھے انہیں ملی برابر کیسے ہو تو بہت مرتبہ آدمی بظاہر سمجھتا ہے یہ چیز اس کے برابر ہی ہے یہ کر لے یہ یہ کر لے جسے پتا ہوتا ہے حکمت کا دین کی وہ جانتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں اس کا کرنا اور ہے میرا کرنا اور اس کی ایک واضح مثال انسانیت کا جو بت اب لوگوں میں گجرا رہا ہے نا ہر ایک تو انسانیت انسانیت انسانیت اس کے شوق چڑھا ہوا ہے انسانوں کی خدمتیں کرنے کا چاہے خدا کے کتنے ہی اقامات ٹوٹتے رہے ان دونوں چیزوں میں بظاہر شکل ٹھیک ہے ایک ہی ہے یہ بھی غریب کی مدد کرتا ہے وہ بھی غریب کی مدد کرتا ہے یہ بھی اسپتال بناتا ہے وہ بھی اسپتال بناتا ہے یہ بھی ادارہ قائم کرتا ہے وہ بھی ادارہ قائم کرتا ہے دونوں کی نیتوں میں بنیادی طور پر فرق ہے ایک آدمی جس کی نیت اچھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو جاری رکھے گا برکت دے گا ایک آدمی جو اس کے مقابلے میں انسانوں کی خوشی کے لیے کام کر رہا ہے خدا اس میں برکت نہیں دے گا اللہ نے کہا کہ اور فرمایا کے مانا انفراد وہ زمین کے اوپر اگنے والا خود رو پودا ہے سبزہ ہے اس کی جڑیں نہیں ہے اور جس کی چیز کی جڑیں وہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی رضا کے لیے کام کیا گیا بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نصیب میں اتنا ہی لکھا ہوتا ہے کہ وہ درخت کا بیج لگا دے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں اس کا سایہ اس کے فوائد اس کی چیزیں یہ اگلی نسلیں اٹھاتی ہیں اور اللہ کو یہی منظور ہوتا ہے کہ اس آرامی کو فتنے سے پاک دنیا سے لے جائے اور اس کے اجر کو ثابت کر دے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا اور افطار کے لیے ان کے نوکر نے انہیں شربت دیا غلام نے شہد کو پانی میں گول تو انہوں نے افطار کیا تھوڑا سا پھر رکھ دیا اور رونے لگے تو ان سے کہا گیا کس وجہ سے تو انہوں نے کہا مجھے یاد آ گیا کہ عہد میں ہم نے اپنے شہدا کو اس طرح دفن کیا کہ ایک چادر کفن کی دیتے تھے اور سر لپیٹتے تھے تو پاؤں ننگے رہ جاتے تھے پاؤں پہ چادر لاتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سر کو ٹھاؤ اور پھر مجھے یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی وہ اور عمر سے اللہ کی زندگی بھی تو میں اس لیے رو پڑا کہ اگر یہ شہد اور شربت اچھی چیزیں ہیں تو اللہ نے انہیں کیوں نہیں دی اور اگر یہ اچھی نہیں ہے تو میں نے ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے کہ اللہ نے یہ طے کر دیا کہ وہ ساری چیزیں مجھے دنیا میں دے دے اور آخرت میں میرے لیے کچھ نہ یہ ان کے تقوا کا حال تھا ڈر کا اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو میری راہ میں خرچ کرتے ہیں یو تو نہ ماں جو ان کے ذمے ہم نے لگایا ہے وہ قلوب اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہیں ہم ان کی یہ خیرات واپس نہ کریں ہم نہ قبول کریں ڈرتے ہیں کوئی اس بات سے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ رد ہو جائے تو یہ چیز ہے دونوں ٹھیک بظاہر کام کر رہے ہیں ایک کہتا ہے یہ ادارہ انسانوں کی خوشی دوسرا کہتا ہے یہ کرنے کے باوجود ڈرتا ہوں کہ اگر یہ قبول نہ ہوا اور آخرت میں یہ سب چیزیں صرف باتیں ہی ہو گئیں تو پھر میرا کیا بنے گا یہ فرق آ جاتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ جب تم لوگ یہ کام کرو گے یہ علم سیکھو گے اس علم کا تمہیں پتہ چلے گا تو تم ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہوگے جو ٹامک ٹوئیاں مارتے تیسری چیز بہی سیر و محمن روپے ہی اس علم کے ذریعے تمہیں پتا چلے گا کہ مومن آدمی ربی خدا کی دلیل سے بات کرتا ہے بے اور وہ آدمی اتنے یقین سے شریعت پہ عمل کرتا ہے جیسے کسی سچے آدمی نے خبر دی کہ کہ اللہ سم قاتل زہر جو ہے قاتل ہے قتل کر دیتا ہے مار دیتا ہے اس نے اس کی تصدیق کی اور کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو فی ما اخبرہ اس نے کیا کیا کہ اس سے تصدیق کی پہلے تو اس نے کہا ٹھیک کہتے اور زہر سے آدمی مر جاتا ہے پھر اس نے قرآن سے یہ معلوم کیا کہ ان حرارت ہو مفر تعدین کہ یہ جو زہر ہے اس میں اتنی شدید گرمی اور خشکی پائی جاتی ہے جو حد سے بڑی ہوئی ہے تو جب اسے یہ چیزیں پتہ چل گئیں اللہ ہمارا مزاج الانسان کہ یہ دونوں چیزیں انسان کے مزاج کے خلاف ہیں کا یقین علامہ گانا تو اس یقین میں اضافہ در اضافہ ہو گیا اب شاہ صاحب رحمت اللہ نے تیسری مثال اور وہ کہتے ہیں مومن آدمی کو جب پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے جو مجھے کام کہا ہے اس کو میں نے کرنا ہے عقل میں بھی آتا ہے تو اس کی مثال پھر ایسے سمجھو جیسے کسی آدمی کے دو درجے ہیں کسی نے آ کے کہا کہ زہر سے آدمی مر جاتا اس ٹھیک ہے زہر سے مر جاتا ایسی مثالیں آپ کو بہت ملیں گی ہمارے ہاں ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کو آپ دیکھیں گے وہ مچھلی اور دودھ دونوں نہیں کھاتے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مچھلی اور دودھ کو اگر جمع کیا جائے تو برف بحری پیدا ہو جاتی لاکھوں آدمی ایسے ملیں گے سائنس اور یہ سارے لوگ اب چیز کے کہتے ہیں یہ خاص قسم کی مچھلی ہوتی ہے فلاں علاقے میں پائی جاتی ہے فلاں جگہ نہیں پائی جاتی فلاں استعمال کرتے کوئی نہیں سنتا وہ کہتے ہیں نا جی ہم تو اس کا رسک ہی نہیں لیتے اس پٹری پہ آنا ہی نہیں تم چاہے جو مرضی کا ہو اسی کے ہمارا اگر نقصان ہو گیا تو تم تھوڑا ہی پورا کر دو گے اس کا تو تم پورا نہیں کر سکتے ایک درجہ تو یہ شاہ احمد اللہ کہتے ہیں اسے کسی نے خبر دی کہ زہر مار دیتا ہے اس نے تصدیق کر دی پھر جب اس انسان کا علم بڑھا اس نے دیکھا زہر کھانے سے مر جاتے ہیں تحقیق ہوئی پتہ چلا کہ زہر میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو گرمی اس میں شدید ہے اور دوسری یہ کہ وہ خشک ہے یہ جو حکماں ہے یہ مزاجوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ چیز یہ چیز سرد ہے گرم ہے یا یہ اس میں یہ اس کے اثرات سردی کے مرتب ہوتے ہیں گرمی کے ہوتے ہیں یا یہ کہ تری کے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا یبوست کے یعنی خشکی اس سے پیدا ہو جاتی حکمت پر تغیر میں کیا دنیا بھر میں اس اصول پہ کام کرتی رہی اب بھی کرتی ہے اب بھی لوگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں حکما کہ زہر میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ شدید گرمی ہوتی ہے اتنی حرارت پیدا ہو جاتی ہے انسان کے خون میں انسان کا خون جسم برداشت نہیں کر سکتا زہر کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور یہ ہوتے ہیں بعض اس قسم کے زہر کے انسان کھا لے تو گوشت پھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسری چیز جب اس نے بڑھا جب بڑھا ہوا تو کرائن سے پتا چلا کہ اچھا یہ تو خشک بھی بہت ہوتا ہے یعنی کوئی اسے کھا دے تو پانی کو خون سے یہ سلب کر لیتا ہے ختم کر دیتا ہے جب پانی خون سے سلب ہو جائے گا تو دوران خون نہیں رہے گا نتیجہ یہ کہ آدمی مر جائے گا تو پہلے جس چیز کو اس نے صرف سننے سے جانا تھا اب بڑا ہونے کے بعد پڑھنے کے بعد یا کرائم سے دیکھنے کے بعد اب اس کو اس نے اپنے علم سے بھی جان لیا تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پس علامہ گا نا تو اس کے اس یقین پر جو بچپن میں حاصل ہوا تھا صرف سننے سے اب اور اضافہ ہو جائے گا کہ ہاں ہاں یہ چیز کی ایک مثال دیکھیں مثلا ڈاکٹر ہے بچہ ہے اس سے قرآن کریم میں پڑھا اللہ نے فرمایا کہ انسان کی پیدائش کے لیے یہ مراحل ہے بڑا کیا میڈیسن پڑھا تو جب گاہنی کو پڑھا تو اس نے اپنی آنکھوں سے یقین حاصل کر لیا دیکھ لیا کہ واقعی اتنے مراحل سے گزر کے پھر انسان اس دنیا میں آتا ہے اب جو یقین اس نے محض قرآن پڑھنے سے حاصل کیا تھا جب اس سے عمل اس نے دیکھا نا اب اس کے یقین میں اضافہ ہو گیا کہ ہاں یہ بات اب اس کے یقین اور بڑھ گیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وہی کی اور پھر اللہ نوری ابراہیم اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہونے کی نشانیاں دکھائی آسمانوں میں اور زمین میں تو جب انہوں نے آسمان میں اللہ کی قدرت کے مظاہرے دیکھے زمین میں جو بھی دیکھا ہوگا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راز میں جو بھی دیکھا ہے اس چیز سے یقین میں اضافہ ہوا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تم اس علم کو حاصل کرو گے اور پڑھو گے تو پھر تمہارے یقین میں اضافہ ہو جائے گا تمہیں پتہ چل جائے گا شرح صدر کے ساتھ کہ بالکل ٹھیک ہے جس چیز پر عمل کر رہا ہوں یہ واقعی دین اسی قابل ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے تاکہ دین اور دنیا کی بھلائی میں سے